لیزنگ یہ فائنانس پر کوئی اشیاء کار لے سکتا ہے البرکا اسلامی بینک بلاسود لیزنگ کا اعلان کرتے ہیں ان سے قرضہ لینا کیسا ہے سب سے پہلے تو اصل میں مسئلے کا جاننا ضروری ہے آپ اس کی دستاویز لائیں دستاویز کیا ہے کس بنیاد پر یہ آپ کو گاڑی دے رہا کس بنیاد پر آپ کو مکان لینے کے پیسے دے رہا ہے کو آپ لائیے ہمارے نزدیک جو دستاویز سائن ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں مثلا اس میں کیا صحیح نہیں اگر نظام یوں ہو بینک نے گاڑی دو لاکھ روپے میں خریدی یہ دو لاکھ روپے کی گاڑی چالیس قسطوں میں آپ کو ڈھائی لاکھ کی دے دی اس میں شرم کوئی حرج نہیں جو اس کو نفع چاہیے تھا اس نے قسطوں میں تقسیم کر کے اپنا مال جو ہے ادھار آپ کو مہنگا بیچ دیا یا میں اس کو اور آسان کرتا ہوں آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں ایک شخص جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے پاس دکان آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے بھائی مال کچھ ادھار دے دے آپ اس سے کہیں بھی نقد اگر لو تو بیس روپے گز اگر تین مہینے میں اس کے پیسے ادا کرو گے تو بائیس روپے گز ہوگا یہ جائز ہے لیکن اگر اس نے تین مہینے میں پیسے ادا نہ کیے تو دکاندار اس کے ریشو سے اس پہ ایک روپیہ اور بڑھا دیتے ہیں یہ سود ہو جائے گا بعد میں بڑھانا جو ہے یہ سود ہو جائے گا اب اسی طرح اس پر قیاس کریں آپ نے کار تو لے لی کار لینے کے بعد عدل کا تقاضا تو یہ تھا مثلا آپ نے پچہتر ہزار روپئے نقد دے دی بینک کا آپ کی طرف تین لاکھ روپیہ نکلتا ہے پچہتر ہزار مائنس کر دیں تو اب آپ کیا ہو گیا دو لاکھ پچیس ہزار ہو گیا اب آپ نے پانچ ہزار روپے قسط دی پانچ ہزار قسط پر آپ کو اب یہ ملنا چاہیے کہ اب آپ کی جانب جو پیسہ ہے وہ ایک دو لاکھ بیس ہزار رہ گیا کہ پانچ آپ نے جو ہے وہ بینک کے لوٹا دیے جبکہ ہوتا کیا ہے کہ بینک آپ سے رقم کچھ مختص کر کے لے کر پانچ ہزار روپیہ آپ سے مہینہ لیتا ہے تو یہ پانچ ہزار روپیے اپنے کاغذات میں آپ کے کھاتے سے نہیں کاٹتا بلکہ آپ کو رسید دیتا ہے کرائے کی یہ گاڑی آپ نے ہم سے کرائے پہ لی ہے یہ پانچ ہزار روپیے آپ نے کرایہ ادا کیا ہے یہ کیوں کرتا ہے ہمارے یہاں جو لوگوں نے ترقی کو سے ان کو بھی ڈر لگتا ہے بینک والوں کل کلا کو اگر اس نے بینک کو پیسہ نہیں دیا تو بینک اپنے اہلکار کو بھیج کر گاڑی آپ کے گھر سے شرافت کے ساتھ اٹھا کے لے جائیں اور آپ پیسہ مانگیں کہیں نہیں آپ نے کرائے سے گاڑی کرایہ تھا کرایہ ختم ہو گیا بیٹھیے اب اپنے گھر اس کا ایگریمنٹ صحیح ہے اگر یہ اس ایگریمنٹ میں علماء کو شامل کر کے بنائیں تب اس کی نو پلک صحیح ہوگی دونوں صورتیں میں نے بتا دی آپ کو اگر وہ صورت ہے کہ جس میں وہ گاڑی لے کر آپ کو دیتا ہے اور جو پیسے آپ دیں وہ آپ کے اصل اکاؤنٹ سے منا کرتا چلا جائے اور پھر اس کے بعد گاڑی آپ کی ہو جائے اس میں بظاہر کوئی گنا نہیں کوئی شرم اس میں قباہت نہیں لیکن اگر آپ نے دو مہینے لیٹ کر دی اب جو بڑھے گی رقم وہ کیا ہوگی وہ سود ہوگی یہ ہے جناب دونوں کا ابام تو جو سا معلوم کرنا چاہیں یا تو وہ اس کی پوری رپورٹ نہ ہم اس کو دیکھیں کیا کنڈیشن ہے کس معاملے میں آپ لے رہے ہیں وغیرہ تو حتمی فیصلہ ہم جب کریں گے جب اس کی دستاویز دیکھ لیں ہم نے جو اسٹڈی کی ہے وہ آپ کو بتا دیں